قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کے متعلق ان کی فلاح ان کی کامیابی کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں دوستو ایک تو ہے ایمان دوسرے ہے عمل صالح چنان ہمیشہ سے آپ حضرات سنتے آئے ہیں اور ہر انسان چھوٹی سے صورت ہر وقت تقریباً نماز میں تلاوت کرتا ہوگا کہ اصر ان السان الفی خسر الدین آمن و عامر الصالحات و و وتحقی بالصبری اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں نقصان اور خسارے سے صرف وہ انسان بچتا ہے جو ایمان لائے ایمان والا ہو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہا ہو عمل صالح نجات کامیابی دخول جنت کے لیے شرط قرار دی گئی ہے رب العالمین نے احساس فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تم میں سے تم جو شخص چاہتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربه اپنی رب سے ملاقات کرے رب سے ملے کب مرنے کے بعد اور قیامت کے دن تو اس کا رب اس سے خوش ہو اس کی مغفرت کرے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کے نیک اعمال کو قبول کرے اور اسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے تو رب العالمی نے فرمایا فلیام ولا سالح ولاگ عبادت اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے ایمان خالص توحید خالص ہو اور اس کے ساتھ چاہے کہ عمل صالح کرے دوستو آج بڑی کمزوری ہمارے یہاں جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان صرف ایمان پر نجات چاہتا ہے اور ایمان کا مطلب وہ سمجھتا ہے انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوا بس وہی اس کا ایمان ہے ایسی بات نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ بس اند صحیح اپنے صحیح کے اندر اور امام بح کی رحمت اللہ علیہ شعب المان میں نقل کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی مشہور صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ رسول نے شاط فرمایا کہ اے لوگوں آج تک یہ ہری بھری زمین اس کے پیٹ پر چلتا ہوا اور اس آسمان کے سائے سے سائے میں گھومنے والا جتنی بڑی زمین اور جتنا بڑا آسمان ہے کسی ایک خطے ایک علاقے کی بات نہیں ہے اللہ رسول نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے چلنے والوں میں انبیاء کے بعد ابو ذر جیسا کہ انسان آج تک نہیں پیدا ہوا یہ حضرت ابو ذر کے فاری رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کہتے ہیں ایک دن ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا ابا ذر یا ابا ذر اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ تھا اے ابو ذر مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس عمل کی برکت سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں حضرت ابو ذر کے فاری رضی اللہ تعالیٰ رسم کے فرمایا لقد سألتنی تم نے مجھ سے جو سوال کیا یہی میں نے تم سے پچاسوں سال قبل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا بالکل تمہارا سوال رہی ہے جو میں اس سے پچاسوں سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکا ہوں فوری طور پر پورا پوری حدیث بیان کی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بتائیں دلنی دلنی دلہنی دلہ یدخلنی الجن آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی دو طریقے ہیں میرے بھائیوں ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے زندگی بھر کے اعمال کو لے کر کے آئے بے شمار بے گنا بے برائیاں کیا ہوا بے شمار گنا اور برائیاں کیے ہوئے ہیں کچھ نیکیاں تو ہیں لیکن برائیاں نیکیوں پر غالب آ گئی ہیں اللہ سے انسان کو اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو جہنم میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد سزا پوری ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے دوبارہ پھر دو اللہ جنت میں داخل کرے یعنی سزا پا لینے کے بعد اپنے برے انجام کے کردار برے کردار اور اپنے برے کردار اور برے افعال اور اقوال کی سزا بھگت لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد ما دون ذلك لمن يشاء اللہ تعالیٰ شرک کو تو نہیں معاف کرتا شرک کے علاوہ جس گناہ کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے اور ایک دوسرا ہے میرے بھائیوں وہ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے انسان اپنے زندگی بھر کے اعمال کو قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے لے کر کے آئے اور فرشتوں نے جب رب کے سامنے اس کو پیش کیا اللہ رب العالمین اس کے لام اعمال کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں میرے بندے تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا نیکیاں بہت ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں بندے تو نے یہ برا کام کیا یہ گناہ کیا ایسا بھی تم نے کیا بندہ سب اعتراف کرتا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دیا یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے ہمیں یاد آیا امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے تاریخ کبھی کے اندر نقل کرتے ہیں ایک دن چار نوجوان چار نوجوان ایک ہے عبداللہ ابن عمر دوسرے ہیں عبداللہ ابن زبیر تیسرے ہیں عروا بن زبیر اور چوتھے ہیں زبیر یہ چار نوجوانوں میں تین تو سگے بھائی ہیں اور ایک جو ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر یہ چاروں چاندنی رات ہے حتیم کے اندر خانے کا عوام بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے طواف کرنے والے طواف میں زائرین زیارت میں نمازیں پڑھنے والے نمازوں میں اور یہ چاروں نوجوان حتیم میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے چلو آپس میں ہر انسان اپنی اپنی آج تمنا ظاہر کرے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر کی باری آئی کہ عبداللہ زبیر بن بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہتے ہیں بس میری ایک خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اللہ گانا مجھے حجاز کا حاکم بنا دے تاکہ سارے منقرات ساری برائیوں کو ختم کر کے بالکل وہی دین جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا وہی قانون وہی ماحول وہی معاشرہ جو ہمارے نانا عبد نانا ابو بکر کے زمانے میں تھا ابو فاروق کے زمانے میں تھا عثمان اور علی کے زمانے میں تھا ہم دوبارہ وہی خلافت اسلامیہ قائم کر دے بڑی اچھی راہ بڑی تمنا تھی دعا کیا اور ساتھیوں نے آمین کہی دوبارہ ان کے بھائی ابن عبیر تھے ان سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے آپ اپنی تمنا ظاہر کریں سگے بھائی ابن عمیر نے کہا بس میری تو دو تمنا ہے نمبر ایک دو بیٹیاں ہیں ایک عائشہ بن طلحہ ہے ایک عائشہ بن تو حسین ہے اللہ تعالیٰ میری ان دونوں دیندار بیٹیوں سے شادی کرا کر کے ہمارے گھر کو آباد کر کر دے اور نمبر دو عراق جیسے مالدار ملک تھا اللہ تعالی ہمیں گورنر اور حاکم بنا دے بڑی اچھی دعا تھی نیک نیتی تھی پھر تیسرا آیا چھوٹا بھائی سب سے چھوٹا بھائی اروا ابن زبیر اروا بے تم کیا چاہتے ہو کہا میری تو بس ایک تمنا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا عالم بنا دے اور جب میں عالم بن جاؤں تو دنیا کے سارے لوگ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے یہ بھی بڑی تمنا تھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھے عبداللہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ کی باری آئی لوگوں نے کہا عبداللہ تم بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے کہا میری یہ تمنا ہے کہ زندگی بھر کے سارے امان لے کر کے رب کے سامنے قیامت کے دن آئے تو اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد کہ عبداللہ جا میں نے تیری مغفرت کر دیا میرے بھائی یہ انسان ایسے جنت میں داخل ہو جائے تو صحاب کرام عام طور پر ابو ادھر کے فاری جو پوچھ رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی کیا ایمان ہے ہمیں ایسا عمل بتائیں جو عمل ہمیں سیدھے بغیر جہنم میں گئے ہوئے ابتدائی میں اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے ہمیں جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے اللہ کے رسول نے فرمائے کیوں نہیں اے عبداللہ اے ابو ذر اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال مقرر کیے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا سب سے پہلا عمل جو انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے اللہ ابسل نے فرمایا تو میرو بلّہ اللہ رب العالمین کو قبول کر لے اللہ کی توحید پر اللہ کے احکام پر اللہ کی باتوں پر ایمان لا لے اور ایسا ایمان لا کہ گردن کٹ جائے لیکن شرک کرنے کی نوبت نہ آئے تیرے اوپر لا تشرک بلّا وین کچھ داؤ دکھ تھا اے میرے امتی شرک کے لیے تیری کرتن کاٹ دیے جائے تیری پوٹیاں بنا دیا جائے اور جنت میں جہنم کی آگ میں جلا کر کے آگ میں جلا کر کے کوئلہ بنا دیا جائے جل کر کے کوئلہ بن جانا بوٹیاں بوٹیاں ہو جانا لیکن توحید ملنے کے بعد شرک نہیں کرنا اللہ تعالی ہم سب کو توحید عطا کرے آج اگر مسلمان یہی خالص توحید اپنے اندر پیدا کیا ہوتا تو شاید آج مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جو دنیا میں مسلمان دلیل اور خوار ہو رہا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا یہ ساری توحید کی برکت تھی پہلے سن لے شاطر مایا اے ابو گڑھ یقیناً جنت میں جانے والا سب سے پہلا عمل ہے کہ تو توحید پر قائم رہے اور ایمان پر لا ایمان پر ڈٹا رہے لیکن ابو ذر کے فاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے کیوں ایمان والا تو سبھی ہے ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنا لقبی سارے کفر ساری ضلالت ساری گمراہی کے باوجود اپنا لقبی مومن رکھا ہے حالانکہ مومن سے زیادہ لائق مشرق کہا جائے اس کو تو اپنے منہ میاں بٹھو بن جانا یہ تو بہتوں کا معاملہ ہے لیکن ابو ذر ساری رضی اللہ تعالیٰ لوگ یا رسول اللہ جو آپ نے سنا کہ نجات کے لیے کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے دوستو عمل صالح کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں کیا ان نرل ایمان عمل ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں عمل بھی شامل ہو اللہ اکبر یہ ہے دوستو سنو یہ کسی عالم کا فتوا نہیں یہ فتوا اللہ کے رسول کا ہے اور سوال ابو ذری کا ہے جواب رحمت اللہ عالمین ہے یا رسول اللہ ایمان تو جنت میں لے جائے گا لیکن یہ بتائیں کیا ان مین المان عملہ جب ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والا کہ عمل کرنے والا بھی اس میں شامل ہوتا ہے آج ہمیں نہیں صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والا نہیں مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرتا ہو ان میں ایمان عملہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ایمان وہ مقبول ہے جس ایمان کے ساتھ

جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر سواب ہے تو دوستو ایمان کے ساتھ عمل پھر اس کے بعد ابو در کے فارغ رضی اللہ تعالی سوال کرنا شروع کیا یا رسول اللہ امل کیا عمل دو طرح کا ہے دوستو یاد رکھو نمبر ایک فرائض پانچ وقت کی نماز یہ فرائض احمان یہ بھی احمان ہے ایمان کا جز بلکہ آپ کے بچپنے سے پڑھا ہوگا ہاں، کہ نماز کے یہ ایمان کا کے ارکان میں کلم شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن اقامت صلاح ہے ایتا زکا ہے سوم رمضان ہے حج بیت اللہ ہے یہ ساری چیزیں ایمان کے ارکان میں ہیں مسجد کی چھت اس وقت قائم ہے جب تک کہ چار پلر ہو ایک پلر ختم ہو جائے چھت نیچے آ جاتی ہے مسجد کی ایمان قائم رہے گا ایمان پر آپ ڈٹے رہیں گے تب تک جب تک کہ ارکان اور پانچ پلر آپ کے پاس موجود ہیں ایک امال سے نمبر دو بلا حساب کتاب جانے کے لیے صحابہ کرام جب امال پوچھتے تو وہاں یہ ارکان نہیں فرائض نہیں ان کی پابندی تو ہر حال میں ضروری ہی ہے ان کے چھوڑ دینے کے بعد تو ایمان خطرے میں بلکہ پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے یہ تو کر رہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اعمال ہمیں جنت تک پہنچا دے مثال کے طور پر حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ہاں آج میرے دھیان میں ایک بات آئی وہ کیا ہے امان کا آپ کی موت آئے آپ دنیا سے لے جائیں میں زندہ رہوں یا میری موت آ جائے میں چلا جاؤں آپ زندہ رہے جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے کبھی بھی آج ہمیں کرا اب موقع ہے آپ سے پوچھ بولو کیا چاہتے ہیں اللہ رسول ایسا عمل بتائیں جو بغیر حساب کتاب کے میں سیدھے جنت میں پہنچا دیں اللہ فرمایا میرا حساب کتاب جنت میں جانا چاہتا ہے اللہ رسول ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں اور ابھی موقع ہے پوچھ لینے کا کل کس کی صبح ہو ہماری آپ کی میں قبر میں رہوں آپ زمین پر یا آپ قبر میں چلے جائیں میں زمین پر رہوں جدائی بالکل ہونے والی ہے اس لیے ابھی بتائیں اللہ فرمایا تو ایسا کرو امت ان انتریکل المسلمین مسلمان جس راستے سے چلتے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو اس کو اٹھا ہٹا دو مسلمانوں کا راستہ صاف کر دو جس چیز سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اس تکلیف کو دور کر دو بغیر حساب کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو یہاں معاملہ ان اعمال کا ہے جو نوافل ہیں پھر اللہ کے رسول نے پانچ اعمال بیان کیے دعا کرو وہ پانچ اعمال ہمیں یاد رکھنے اور ان کو اے اے ان کو سننے عمل کرنے اور گہروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے بڑے اختصار کے ساتھ یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے آپ نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر سب سے پہلا عمل ترزا ہو مما رضا کہوں گا یا یارزا رضا مما رضا کہوں گا سب سے پہلا عمل یہ ہے جو ایمان بلا حساب کتاب جنت میں لے کے جائے اس ایمان کے ساتھ اس کا یہ عمل ہو پانچ امال میں سے پہلا عمل کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو جس کے حلال دیتا ہے صرف اپنا نہ کھائے بلکہ اس سے کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا رہے اللہ اکبر کتنے لوگ ہو گئے رمضان کے بعد شاید پاکٹ سے ایک درہم بھی اللہ کے راہ میں نہ نکلا ہو سوچو ذرا سا میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو اللہ اپنی راہ میں صدقہ کرنے والا بنائے صدقہ زکات زکات مال زکات فطر یہ سب تو دینا ہی دینا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوستو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے والے بنو اور اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اللہ اکبر نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سورت البکرا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے احسان جتلا کر کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے اللہ نے ساتھ رمایا خوف ولا هم يحزنون ان کو جنت کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عذاب قبر کا کوئی ٹینشن نہیں کیوں اس نے اللہ کے راہ میں سب کا کیا اپنے رزق حلال کو اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو واجب کرا دے دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ سلی سمایا اے لوگ سادہ کا تو سر سادہ کا تو سر وہ سیدھا سب کا تم نے کیا وہ بری موت سے تم کو بچاتا ہے بھرپوری موت سے نبی علیہ السلام رشاط فرماتے ہیں سنا رہے ابن ماجا کی روایت اللہ اکبر کتنی بڑی بڑی بات ما تلات سمسن قطو اللہ جمبئی ہی مرکان یونادیان جیسے سورج طلوع ہوتا ہے دو فرشتے روزانہ ڈیوٹی لگی ہے آ کر کے ایک سورج کے دائیں اور دوسرا بائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور دعا کہتے ہیں یورات دونوں دعا کرتے اللہ آتے من سے کن خرفا اب ابھی سے لے کر کے اگلی صبح تک کے راہ میں جو مال خرچ کرے اللہ اس کو خوب اچھا بدلا بڑھا چڑھا کر کے دینا وہ اب اے اللہ اور جس نے مال خرچ کرنے میں کنجوسی بخشی لی محتاجوں کو حاجت مندوں کو پھٹکار دیا اللہ اس کے بعد تو نے دیا اس کو بھی چھین لے تباہ اور برباد کر دے حدیث قدسی صحیح بخاری کے دوستو اتنی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے اللہ فرماتے یبر آدم اے میرے آدم کے بچوں آدم کی اولاد ان بھی تو میرے حاجت مند بندوں پر خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا اللہ ہم سب کو مل کے توفیق رسی فرمائے اور ان احمد کو اپنانے کی توفیق دے جو اعمال جنت تک لے جانے والے ہیں اکول و کوئی اللہ من کل بات الحمد للہ وقفا وسلام اللہ ابادفی اما آباد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جب رکھو جو اللہ نے دیا اسے وہ خرچ کرے ادھر کے فاری اگلا سوال کرتے یا رسول اللہ وہ ان کا نام ادمن ٹھیک ہے صدقہ بہت اچھا ہے لیکن تیرے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کیا کھانے کے لیے بھی ایک درہم نہیں ہوتا تو ہمارا وہ مسلمان بھائی مومن تو ہے لیکن اتنا نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ صدقہ کر سکے تو آخر وہ کیا کرے گا وہ محروب رہے گا اس کا ایمان بلا سچے والا رہ گیا اللہ سنے کیا فرمایا اے ابو سر اے ابو سر اگر میرا کوئی امتی تیرا کوئی مسلمان بھائی سچا مومن ہے ایمان خالص توحید خالص اتباع سنت ساری چیزیں برابر ہیں فرائض کی پابندی لیکن صدقہ کرنے کے لیے رب نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے تو کم سے کم منہ میں زبان دیا ہے کہ نہیں دیا اللہ سے کیا مطلب آر اکول و معروف اپنی زبان سے اچھی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اچھی اور سچی زبان کی برکت ہی سے سے جنت واجب کر دے گا اپنی زبان کی حفاظت کر لو دوستوں یہ زبان غیبت چگلی شکوا شکایت لان تان چگل خوری ان میں صرف کرنے کے بجائے کچھ نہیں کر سکتا تو خاموش رہے اللہ من منشا نہ جان جو انسان خاموش رہا وہ بھی اللہ کیا نہ جات پا گیا سے تو دوستو ذرا اپنی زبان کی حفاظت کرو وہ لنہ سے حسنا واقعی مسلح وہ تل سکا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا سورت البقرہ کیا ہے وہ کون سے حسنا ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں کہنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھی باتیں کرنے والا بنائے اور ایک بات اور سن لے یہ اچھے بات کرنے والا سچی زبان حق کہنے والا درست باتیں کرنے والا اسلام کی باتیں کرنے والا اپنی زبان کی جس نے حفاظت کر لیا وہ اتنا بہترین عمل کیا جنت تو وادی بھی ہو گئی گناہ تو معاف ہی ہو گئے اس کے علاوہ رب العالمین کا وعدہ سونے یا قولا سدیدہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھی بات درست بات کرنے کے لیے ٹھان لو ہمیشہ اچھی بات کرو یوسل رقم عام رقم اللہ زندگی کے تمہارے سارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے دوستوں زبان سے کہہ بھی دیا مسلمان ہاں، تو کیا حاصل دل و دبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں انسان اپنی کمان کو بھی مسلمان بنائے اپنی پیشانی مسلمان بنایا اپنے ہاتھ اور پیر کو مسلمان بنایا نماز پڑھ لیتا ہے لیکن آج تک مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنی زبان کو مسلمان نہیں بنا سکا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ ہم سب کی زبان کس طرح بنوا دے ہاں، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ اللہ ہمارے ہاں، بزرگ اب اس کے فاری کے کمروں کو نوروں سے بھر دے کتنے اللہ سوال انہیں سوال کیا جواب دے دیا پھر کہتے اللہ سن لیکن ہو سکتا ہے بھائی کو مال سے محروم کیا زبان تو دیا لیکن گونگی زبان دے دیا ان کی فکر زبان تو ہے لیکن اللہ نے بات کرنے کی طاقت ہی پھر کیا کرے وہ مسلمان بھائی کیا کرے میں سب کا کرے سب کا نہیں تو اچھی بات کرے یہ ایسا ہے کہ اچھی بات کرنے کی زبانی گوگا ہے انسان اللہ اکبر وہ کیسے جنت میں جائے گا ہونا چاہیے تو اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت سے محروم نہیں کرے گا اللہ تو کیا کرے نہ سب کا کر سکتا ہے اور نہ وہ اچھی زبان استعمال کر پھر کیا کرے آل میں پھر ایسا ہے اسے چاہیے کہ جو مظلوم اور پریشان ہو اس کی مدد کر رہے اس کی مدد کے برکتی سے جنت دے دے گا اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظلومین پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے نبی علیہ سرا شام کی حدیث صحیح مسلم میں نبی ہو رہی رت اللہ تالان ہو آپ نے ساتھ رمایا مسلم قربت مل قرب دنیا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی دور کر دیا تو اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ بات کے لیے کچھ کم نے سیکھ کر رو دیا اللہ اقبال بہت پہلے کہا تھا ورنہ کے لیے کچھ کم نے تھی کر رو دیا معاملہ تھا ہمدردی کا ہے پھر کہہ رہے یا رسول اللہ اگر وہ بیچارہ اتنی طاقت نہیں کہ مظلوم کو مدد کر سکے تب کیا ہوگا چوتھی چیز تو جنت میں کیسے جائے گا ہمارا مسلمان بھائی حضرت ابو ذر کیسے پوچھتے جا رہے ہیں ایک ایک چیز یا رسول اللہ مال کے سب کا نہیں کر سکتا زبان ہے ہی نہیں اچھی بات نہیں کر سکتا اور آپ نے کہا مظلوم کی مدد کرے مظلوم کی مدد کرنے کے لائق ہے ہی نہیں لگڑا لولا پاہج تب کیا کرے اللہ سے نے فرمایا فل یسنا آخرتا کوئی بے روزگار پریشان حال مصیبت زدہ ہے ہنر تو ہے لیکن کچھ کرنے کا استاد نہیں اگر اس کا تم کام کرا دو اگر تم اس کو روزگار پر لگا دو تاکہ بیچارہ اس لگڑے لگڑے اندھے انسان نے اپنے اہل و حیال کی خدمت کر لے تو اللہ رسول نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت اس کو دے دے گا پھر آگے پانچویں یا رسول اللہ اگر آدمی اس لائق بھی نہیں کہ ہاں کسی کی مدد کر سکے تب پھر ہمارا مومن بھائی کیا کرے گا تو اللہ سے فرمایا اب ادھر تم کیا چاہتے ہو تمہارا کوئی مسلمان بھائی بالکل محروم ہی ہو جائے اللہ ہو اکبر جنت میں جانے کے لائق نہ رہ جائے وہ بھی جہنم میں جائے عذاب سے تم کیا چاہتے ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ستکارا کرنے کے لائق نہیں اچھی زبان استعمال کرنے کے لائق نہیں اگر وہ کسی کی مدد کرنے کے لائق نہیں کسی کو پیر پر کھڑے کرنے کے لائق نہیں کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ان مجبوریوں کی حالت میں وہ اپنے آپ اپنی ذات سے کسی مسلمان کسی انسان کو تکلیف نہ دے اللہ کے مخلوق کو اپنے شر اور اپنے ایدا سے بچائے جب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا ابھی سے کوئی بات نہیں رہ گئی پھر آپ نے ساتھ نمایا ابو سر سن لو اتنی دیر تک سوال کر رہے ہو اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں جنت میں کیسے جائے اب ذرا غور سے سنو نفسی بے ادھی ماں مدین یا منوبر خصلتے منہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی کلمہ گو کوئی بھی کلمہ گو مومن سچا موہد فرائض کی پابندی کرنے والا احکام کا خیال رکھنے والا ان پانچ نیک امال میں سے کوئی بھی عمل کر دیا لیکن یورید و بحہ ماں اند اللہ دکھلانے کے لیے نہیں کہ میری تصویر سب جائے لوگ دیکھنے میں کتنا مدد کرتا ہوں نہیں یورید و بحام اللہ اللہ کے پاس جو اجر ثواب ہے جو نیکیوں کا وعدہ ہے اگر کوئی انسان اس ارادے ہاں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ان پانچوں میں سے کوئی ایک عمل بھی کر لے گا تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا حشر میں آئے گا وہ نیکی ڈھونڈتے ہوئے آئے گی آخت ہی اور اس کے ہاتھ کو پکڑے گی اور ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گی اس وقت تک اس کو ہاتھ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی تد تجرل چنتا جب تک یہ نیک عمل کرنے والا جنت پہ داخل نہ ہو جائے اللہ ہم سب کو ملکی کی توفیق نصیب فرمائے محترم ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایسا نہ ہو آپ جمعہ پڑھ لیے ہیں تو ہفتے بھر کے لیے مسجد سے چھٹی کر لیں ڈیوٹی کی ہفتے میں ایک دن چھٹی اور اللہ کے گھر سے چھٹی سات ایک دن ڈیوٹی سات دن اور بھی ایک دن فل ڈے نہیں بس آج جمعے تک کے لیے اس کے بعد پھر میرے بھائیوں فرائض نوافل ان کی پابندی کرو ایمان اور عمل سارے دونوں کو جوڑو اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اللہ ہماری ساری مشکلات کو دور کر دے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہو سفائے بیکولیا تا فرآ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے جو دین سے دور ہے اللہ ان کو دین کے قریب کر دے الہ العالمین ہم نے جو بولے بھٹ کے ہدایت پر لگا دے الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ سے خلیفہ اور ان کے امان و انصار کی مدد فرما ہر اچھے کام میں اللہ ہر اچھے کام اللہ ان کی مدد مدد فرما ہر غلط کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور خاص طور سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطان قاسمی حفیظ اللہ اللہ رب العالمین ان تمام حضرات کو ان کے تمام آوان و انصار کو ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ بچا لے ہر ایسے کام میں اللہ استعمال فرما جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم و وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس سے امت کا خسارہ ملت اور قوم کا نقصان ہے الہ العالمین دنیا میں العالمین جس طرح سے آج تک ان کا اتحاد باقی ہے متحدہ عرب امارات اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کے اتحاد کو ایسے ہی باقی رکھنا اللہ اتحاد میں باقی رکھنا اور اتحاد پر قائم رہنا سب کے دلوں کو جوڑ رکھنا اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کام ہے آپ کے اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ میں اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے اتفاق اور اتحاد کا جذبہ پیدا کر دے ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے باشندوں کو بچا لے جو آپس میں اختلاف اور انشکاف ڈالنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک میں اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے سیانت زادوں میں لاڈ لیڈروں میں اور ذمہ داروں میں اللہ تعالیٰ آپس میں جو لڑ جھگڑ کر کے ساری سارے ملک کی, کی قوم کو برباد کرتے ہیں اللہ ان کو آپس میں کر دے ایک رائے پر قائم کر دے ایک منہج پر قائم کر دے ایک چیز پر کو قائم کر دے تاکہ مسلمان کی قوت و طاقت دوبارہ آ جائے دنیا میں جو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلمانوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہے اقلیت میں بسنے والوں کی اللہ تعالیٰ جان مار ان کی عزت ان کی عصمت اللہ ان کی پکی حفاظت فرما اللہ مغفر